ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے موسر نے ان سے عدی بن ثابت نے میرا یقین ہے کہ انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ انہوں سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عشاء کی نماز میں وطین وزیتون پڑھ رہے تھے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو چھیالیس